انڈیا میں ابھی جو الیکشن ہوا تھا چند مہینے پہلے جنرل الیکشن تو سارے انڈیا کے مسلمانوں کا ایک ہی ایشو تھا مودی گھراؤ مودی ہراؤ مودی ہراؤ سب کا اس میں کوئی ایکسپشن نہیں سوا میرے اچھا جب جب مودی جیت کر کے پرامشر بن گئے تو میں میں ایک دن ٹی وی پہ سن رہا تھا ایک مسلمان کے لیڈر کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس لوگ آتے کہتے کہ اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا اب تو مودی پرائم منسٹر بن گئے یہ سوال خان تھا اب میں چونکہ چیزوں کو آبجیکٹو تو پر لیتا ہوں تو میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوگا جیسے پڑے تھا انڈیا ویسے انڈیا بعد کو بھی ہوگا کیونکہ آبجیکٹو آپ ہوں تب باتوں کو گہرائی میں سمجھ پاتے تو میں کہا دیکھیے انڈیا میں کنگشپ نہیں ہے یہ کوئی ہے کہہ دے کہ سب کو بارو ایک طرف سے لگے لوگ بار رہے یہ نادر خان کے زمانے میں قتل عام ہو سکتا تھا اب نہیں ہو سکتا اب تو ڈیموکریسی ہے اور ڈیموکریسی میں کیا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ پانچ سال کے لیے ہوتی ہے اور بہت لمیٹڈ پاورس کے ہوتے بہت لمیٹڈ پاور وہ بھی ایڈمنسٹریشن کے حد تک ایڈمنسٹریشن کے حد تک ہی اس کو پاور رہے گا باقی ہم جو کام کر رہے ہیں اس میں کوئی اس کا کوئی دخل نہیں ہو سکتا مسجد چلاؤ مدرسہ چلاؤ اور دعوت کا کام کرو ایجوکیشن کرو کچھ کوئی اس سے کوئی تعلق ہے نہیں اس حکومت کا ڈیموکریسی میں ایڈمنسٹریشن کے سوا کسی چیز کی گورنمنٹ کو کوئی وہ نہیں ہوتا دخل دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ ڈیموکریسی میں رہ رہے ہیں تو اسے ایکسپٹ دا سسٹم کیونکہ ڈیموکریسی میں یعنی کہ فلاں کے رول بادشاہ میں ہوتا تھا کہ بادشاہ کا بیٹا بادشاہ بادشاہ کا بیٹا بادشاہ یہاں ایسا کچھ بھی نہیں یہاں تو الیکشن ہوگا الیکشن میں جو جیتے گا وہ رول کرے گا ایک لمیٹڈ پیریڈ کے لیے تو آپ جب انڈیا میں رہتے ہیں تو ایکسپٹ ڈیموکریسی نہیں نہیں ایکسپٹ کرنے تو انڈیا چھوٹ چل جائیے اگر آپ کو منظور نہیں ہے تو انڈیا چھوٹ چل جائیے جب انڈیا میں ہے تو ایکسپٹ کیجیے اگر ایکسپٹ نہیں کریں گے تو آپ بڑا سو بن جائیں گے دل میں تو ہوگی اس کے دل میں تو آپ کو خراب ہوں گے اور باہر باہر اسے پیچ کیے رہیں گے منافقت بھی جینا پڑے گا آپ کو تو مجھے کچھ بھی نہیں مجھے کوئی پریشانی نہیں کیونکہ میں ایکسپٹ کیا ہوئے ہوں میں مانتا ہوں کہ بھائی ڈیموکریسی ہے تو سب کے لیے ہے میرے لیے بھی ہے تو اسٹیٹس کو اس لوگ نہیں ہے اس لیے سارے لوگ جی رہے ہیں یعنی عجیب و غریب چیزوں میں سچائی میں میرے جی رہے ہیں